ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان شاید اللہ تمہیں کوئی کرتا پہنائے اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم اسے ان کے لیے نہ اتارنا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو پانچ یہ حدیث صحیح ہے